زخم میرے مسکرائے ہیں کچھ اس انداز سے چھ سال چوبیس دن کی قید کیسے گزری ان دنوں کتنے نشیب و فراز دیکھے تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں کے اندر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے پوچھ تاچھ کے اذیت ناک مراحل کس طرح طے ہوتے ہیں پھر اس دردناک ماحول میں اہل ایمان کی مسکراہٹیں اور بعض اوقات کہہ کہے کس طرح بلند ہوتے ہیں جیل کی نماز اذان درس و تدریس مجالس ذکر جل سے احتجاج پہرے اندر کھودی جانے والی سرنگیں اور کھانا پینا کیسا ہوتا ہے رہائی کے لیے باہمی خفیہ مجلسیں عجیب و غریب تدبیریں اور پھر ان کی ناکامیوں اور کامیابیوں کی کیا صورت ہوتی ہے یہ موضوع یقیناً اہم اور تفصیل طلب ہے گرفتاری کے اسباب کیا تھے اور یہ کن حالات میں ہوئی یہ بھی اس موضوع کا اہم حصہ ہے گرفتاری کے ایام میں لکھے جانے والے پانچ سو سے زائد خطوط بھی اس موضوع سے کسی حد تک تعلق رکھتے ہیں رہائی کے لیے ہونے والی کئی بڑی بڑی کوششیں اور ان کی ظاہری ناکامی اور اس ناکامی کے اسباب بھی اس قابل ہیں کہ ان پر لکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے اور پھر آخری اور کامیاب کوشش اور اس کے وہ مراحل جن پر دویز پردے پڑے ہوئے ہیں اس موضوع کا دلچسپ ترین حصہ ہیں ویسے تہاڑ جیل میں قیام کے دنوں میں راکم نے قید اور جیل کے بعض دردناک اور دلچسپ عنوانات پر کچھ مضامین لکھے تھے جن کی تعداد پچاس سے زائد تھی ان میں سے کئی مضامین تو ہفت روزہ ضرب مومن میں مفتی خبیب کے نام سے چھپ چکے ہیں دوستوں نے احتیاطاً میرے لیے یہ قلمی نام تجویز فرمایا تھا پھر اسی نام سے انہوں نے میری کتاب زاد مجاہد اور جیل سے متعلق مضامین شائع کیے مضامین کا یہ مجموعہ ان قریب مسکرات زخم کے نام سے شائع ہونے والا ہے کتاب کا یہ نام راکم نے جیل ہی سے خود تجویز کیا تھا اور اس کے سرورق پر یہ شعر لکھنے کی گزارش کی تھی زخم میرے مسکرائے ہیں کچھ اس انداز سے دشمنوں کے دل جلے اور دوستوں کی نکلیا رشتے زخموں کی مسکراہٹ کا عنوان حضرت خواجہ مسجوب علیہ الرحمہ نے بھی اپنے اس شعر میں اختیار فرمایا ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے یہ کتاب تکمیل کے بالکل آخری مراحل میں ہے لیکن راکم کو ان دنوں ہجوم مسائل نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اب تک نظر ثانی کے لیے وقت نہیں نکل سکا محترم قارئین اس سلسلے میں خصوصی دعا فرمائیں پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس کتاب کے اول و آخر میں چند نئے احوال و مضامین لکھ کر اس موضوع کو بند کر دیا جائے لیکن جب پندرہ روزہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی رسالہ نکالنے کا مشورہ ہوا تو احباب نے حکم دیا کہ اثارت و رہائی کی رویداد قسط وار اس رسالے میں آنی چاہیے احباب کا تقاضا زوردار اور دلائل وزنی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر حامی بھر لی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جہاد کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے انشاءاللہ اللہ آئندہ شمارہ سے قسط وار یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی